پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے ظاہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراثت کسے ملی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے معمر نے ظاہری سے اسامہ رضی اللہ عنہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا صحیح بخاری حدیث صور چار ہزار دو سو تراسی